حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کسی کسی کسی سے سے سے سے سے اس اس اس کے کے کے مال کی کی وجہ وجہ حسب و نصب حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے اس کی دینداری اور نیکی کی وجہ سے تو دیندار عورت کے حصول میں کامیاب ہو جا تیرا بھلا ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1858